بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فخر لودی ایک بار پھر آپ کے سامنے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ آج ہے ہمارا لیکچر نمبر نائنٹین تو لیکچر نمبر نائنٹین پہ بات کرنے سے پہلے آئیے ذرا چلتے ہیں لیکچر نمبر ایٹین پہ ایک نظر ڈال لیں تاکہ اس سلسلے کو وہاں سے ہی دوبارہ شروع کر سکیں تو یہ لیکچر نمبر ایٹینتھ کا ذرا تھوڑا سا ریکیپ ایک overview lecture number eighteenth میں ہم نے اس پوائنٹ آف سیل سسٹم کی ایگزامپل کو ہم نے کنٹینیو کیا تھا وہ ایگزامپل میں ہم نے لیکچر نمبر ایٹین میں جو چیزیں ہم نے دیکھی تھیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سب سے پہلے کس طرح کے فیچرز جب ہم سسٹم کو انالائز کرتے ہیں تو ہمیں چار طرح کے مختلف فیچرز کی سسٹم میں انالیسس کے وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کون سی ہیں جو اس سسٹم میں پرووائڈ کرنی ہیں وہ جو چار ڈفرنٹ کیٹیگریز جن کی ہم نے پچھلی بار ڈیٹیل میں بات کی وہ کون کون سی ہیں وہ تھیں سب سے پہلے کہ کون سے فیچر ہیں جو سسٹم کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو ہم لاگ کریں گے جس کا ریکارڈ مینٹین کریں گے تو the features that deal with logging of certain information in the system دوسرا ٹائپ آف فیچر جس کی ہم نے بات کی تھی یہ تھے ہمارے وہ والے فیچرز جو بزنس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے یہ جو ہم سسٹم جو آٹومیٹ ہم کر رہے ہیں اس میں جو بزنس ہم آٹومیٹ کر رہے ہیں اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو بزنس کے جو رولس ہیں جو فیچرز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں تیسری طرح کے جو فیچرز جو تھے وہ وہ والے فیچرز تھے جس میں آپ نے بزنس کے ریزلٹس کو انالائز کرنا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ بزنس کے ریزلٹس کو بزنس ریزلٹس کے انالیس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ رہے ہیں کون سی رپورٹس ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ بزنس پروسیسز کو اپنی ساری اوور آل سروس کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ انفارمیشن گیدر کر کے اس سے آپ یہ نتائج اخذ کرتے ہیں تو یہ کون سے فیچرز ہیں یہ آپ نے ریکارڈ کرنے ہیں اس چیز کو آپ نے انالائز کرنا ہے اور چوتھا جو تھا وہ ہمارا تھا کہ اس سسٹم نے اور دوسرے کون سے سسٹمس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے کس کے ساتھ انٹرفیسنگ اس کی ہونی ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ ایکچولی کس طرح کے انٹرفیسز یہ پرووائڈ کرے گا تو یہ ہم نے چار طرح کے فیچرز کی بات کی تھی اور ایک بار پھر سے میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ فیچرز کی بات گو کہ اس ایگزامپل کے حوالے سے ہم نے اس سٹیج پہ کی ہے یہ ایکچولی آپ کی ریکوائرمنٹ جب آپ گیدر کر رہے ہوں جب آپ ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہوں اس وقت کی چیزیں آپ کے سامنے آنی چاہیے یہ کام آپ کو اس وقت کرنا چاہیے لیکن کیونکہ اس ایکسرسائز کے حوالے سے میں ذرا تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ آپ کو اینگل سے یہ چیز دکھانا بھی چاہ رہا تھا رائٹ تو یہ نہ سمجھیے کہ سسٹم کو ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے یہ ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنے کا اچھا طریقہ نہیں ہے یہ اس سٹیج پہ آپ کو کرنا چاہیے یہ اس سٹیج پہ یہ کام نہیں ہوگا اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ بہت ساری غلطیاں کرنے اس میں گنجائش رہتی ہے آپ اپنا کام پورا نہیں کریں گے اس کے بعد ہم نے جس چیز کی بات کی تھی وہ تھی آبجیکٹس کی سلیکشن ریکوائرمنٹس کو ہم دیکھتے ہیں فیچرز کو ہم دیکھتے ہیں اور اس میں سے ہم وہ پانچ طرح کے چھ طرح کے آبجیکٹس جس کا کوڈ کی میتھڈالوجی میں ذکر ہے وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ کون سے آبجیکٹس تھے وہ ہمارے ایکٹرس ہمارے participants places transaction objects container objects اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں رہ جائیں تو اس حوالے سے ہم نے کچھ آبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور اس ایکٹیویٹی کو ہم نے وہاں پر روک دیا تھا اور یہاں پر پچھلی بار لیکچر جب ختم ہوا تھا تو سلیکٹ آبجیکٹ کی ایکٹیویٹی ہم نے ختم کی تھی اس سلیکٹ آبجیکٹ کی ایکٹیویٹی کے بعد اب جو اگلا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان آبجیکٹس کے اسٹرکچرس ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آبجیکٹ کے اسٹرکچرس کی ایکٹیویٹی آئیے دیکھتے ہیں دیکھ کیسے وہ ہم کرتے ہیں ان اسٹرکچرز میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے دو تین طرح کے دو طرح کے ڈفرینٹ اسٹرکچرس کی ہم نے بات کی تھی جینسپیکس اسٹرکچرس اور whole part structure genspec structures کون سے ہیں جین پیک اسٹرکچر یہ ہیں کہ اس کی بیس کلاس کون سی ہے ڈرائیو کلاس کون سی ہے جنرلائزڈ فارم اور اسپیشلائزڈ فارم جنرل فارم اور اسپیشل فارم تو اسی طریقے سے وہ یہ بیسیکلی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں انہیریٹنس کی ریلیشن شپ ان میں کہ کون سی کامن چیزیں ہیں اور اس کی اسپیشلائزیشنس کیسے ہیں تو اس کو کوڈ نے جین اسپیک اسٹرکچرس کا نام دیا ہے یہ وہی بات ہے جو مختلف جگہ پہ آپ کو انہیریٹنس یا ہیرکی کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی اور ہول پارٹ اسٹرکچر کون سے ہیں اگر آپ کو یاد ہو وہ ہم ایگریگیشنس اور کمپوزیشنس کی ہم بات کرتے ہیں ان دونوں اسٹرکچر کے حوالے سے ایک بار پھر سے میں یہ بات آپ کی ذہن نشین کروانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طریقے سے اس کو یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ جو جین اسپیک اسٹرکچرز ہوتے ہیں یہ کلاسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے اور یہ جو ہول پارٹ اسٹرکچرز ہیں یہ ایکچولی یہ آبجیکٹس کے درمیان میں ریلیشن شپس ہیں اور ان کلاسز کے انسٹنسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے تو اس چیز کو یاد رکھیے گا کیونکہ یہ ہمارے انالیسز میں یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گا اور اسی طریقے سے ہمیں یہ چیزیں واضح ہو کے سامنے آئیں گی تو اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں یہ جین اسپیک اسٹرکچر کے بارے میں بات کرتے ہیں gen genspec structure hierarchy inheritance super class sub class تو آئیے چلتے ہیں سلائڈ دیکھتے ہیں سلائڈ کی مدد سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں کون سے ایسے اسٹرکچرز ہیں جن کو ہم مختلف جین اسپیک کی صورت میں ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں سلائڈ یہ جین اسپیک اسٹرکچرز جو ہیں یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی آپ اس کو سسٹم کو اپنے کو دیکھیں ہمیشہ اس چیز کو اس پہلو سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا اس میں کوئی اس کی براڈر ویژن ہو سکتی ہے تو اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم اسٹور کو دیکھتے ہیں ہم اپنے سارے آبجیکٹس کو دیکھیں گے اور ہمیں انہیں دیکھیں گے کہ ان میں کیا اسپیشلائزیشن یا کیا اس کی جنرل فارم ہو سکتی ہے تو ہمیں جب اس پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ اسٹور پہلے نظر آتا ہے اب اسٹور کی کیا مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں کیا we can talk about different kind of remember کہ یہ جو ہیں یہ کائنڈ آف کی بات ہے کہ یہ اسی یہ وہی چیز ہے یہ horse is an animal so this store is a kind of a store تو اس طریقے سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو انالائز کرنا ہے اور اس سسٹم کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ we do not have different kind of stores I mean may be اگر کل کو ہمارے یہ اس طریقے سے ہو کہ ایک سیلز آؤٹ لیٹ ہے جہاں پر آپ میل آرڈر کے ذریعے آپ انہیں سروس کرتے ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں یا کوئی ویئر ہاؤس ہے تو then there can be different kind of stores لیکن اس وقت ہمارے پاس we do not have different kinds of stores okay can we have different kind of sales sales کی صورت میں جب ہم غور سے اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں دو طرح کی سیلز نظر آتی ہیں ایک تو جب کوئی کسٹمر آتا ہے کوئی چیز خرید کے لے کے جاتا ہے that is a regular sale then we talk about returns اچھا اب کیا یہ ریٹرنس جو ہیں یہ بھی ایک طرح کی سیل کی ہی ایک شکل ہے اس میں I mean the only difference really is کہ transaction is negative that is کہ پہلی کیس میں کسٹمر آپ کو پیسے دے گا دوسرے کیس میں جب ریٹرن ہوتی ہے کوئی آئٹم تو آپ کسٹمر کو پیسے واپس کریں گے تو دس از اے نیگیٹو ٹرانزیکشن اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کائنڈ آف اس میں دیکھتے ہیں تو ہمارا انالیسز ہمیں جو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ are these different things I mean is there any difference اور ڈفرینس کس طرح کا ہوگا کہ اس کی پراپرٹیز میں یا اس کے بیہیویئر میں کوئی فرق ہے ریٹرن کے کیس میں اور نارمل سیل کے کیس ہیں if it is the amount کہ وہ صرف پازیٹو یا نیگیٹو ہو سکتا ہے دین دیر از نو ڈفرینس ریئلی تو in this particular case we see okay may be I mean there are no how about prices اب پرائسز کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں and you know let's try to understand کہ پرائسز کی ڈفرینٹ قسمیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں یہ ذرا تھوڑا سا ایک عجیب و غریب قسم کی بات نظر آتی ہے کہ پرائز کی ڈفرینٹ قسمیں ریمبر کہ ہم نے بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سسٹم میں ایک فیچر یا ایک کیپیبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ we should be able to identify کہ کون سی آئٹم جو ہے وہ سیل پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پرائسز دو طرح کی ہوں گی ایک ریگولر پرائس اور ایک سیل پرائس یا پروموشنل پرائس تو اب پھر ہمارا سوال اس میں آتا ہے کہ ان پرائسز میں are there any differences may be یا آئی مین سیل پرائز کیا چیز ہوتی ہے سیل پرائز ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ریگولر پرائز میں اتنا ڈسکاؤنٹ ہے اب وہ that discount could be a percentage could be a fixed discount کہ جی یہ سو روپے کی چیز ہے آپ کو اس پہ پچیس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے یا پچاس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے یا اگر آپ یہ تین لیں گے تو ایک آپ کو مفت ملے گی یا اس طرح کی چیز تو یہ پروموشنل پرائز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ it is different from regular price اور اس میں کچھ اور انفارمیشن بھی شاید رکھنے کی ضرورت پڑے تو we need to have a separate object اور اس کیس میں ہماری یہ پرائز اور پروموشنل پرائز پرائز ایک uh, ہماری بیس اینٹی بن گئی یا بیس کلاس بن گئی اور پروموشنل پرائز جو ہے وہ اس کی ڈیرائیو کلاس ہوگی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم پیمنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں پیمنٹس ہم نے کہا تھا کہ اس سسٹم میں گنجائش ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس تین طریقے سے ہم پیمنٹس ریسیو کر سکیں کسٹمر تین طریقے سے پیمنٹ دے سکے اور وہ تین طریقے کون سے تھے کیش چیک اور کریڈٹ کارڈ تو کیا یہ مختلف چیزیں ہیں یقیناً کریڈٹ کارڈ کے بارے میں انفارمیشن جو آپ رکھیں گے وہ مختلف ہوگی جو چیک کے بارے میں انفارمیشن رکھیں گے وہ مختلف ہوگی جو کیش کے بارے میں انفارمیشن رکھیں گے وہ مختلف ہوگی کس طریقے سے یہ مختلف ہوگی کریڈٹ کارڈ کے کس طرح کا کریڈٹ کارڈ ہے کون سے بینک کا ایشو کیا ہوا ہے اس کا نمبر وغیرہ کیا ہے چیک کا ونس اگین کہ یہ کون سے بینک کا چیک ہے کس طرح کا اکاؤنٹ ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی انفارمیشن شاید آپ کو رکھنی پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیک کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہوگی کریڈٹ کارڈ کے بارے میں ڈفرینٹ انفارمیشن ہوگی اور کیش تو سیدھا سیدھا کیش ہے so we have three different types of payments so that's why we have gen spec structure where we have payments اور اس کی تین سب کلاسز ہیں چیک کریڈٹ کارڈ اور کیش اس اسٹیج پہ ہم نے یہ دو ہم نے جین اسپیک اسٹرکچر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے یہ پرائز کے کیس میں پرائز کا اور اس کی ڈیرائیو کلاس پروبوشنل پرائز اور اسی طریقے سے پیمنٹ اور اس کی تین قسمیں چیک کے ذریعے پیمنٹ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ اور کیش پیمنٹ جب ہم اپنے انالیسس کو آگے بڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان سٹرکچرز میں اور کچھ چینجز چینجز آ جائیں تو یہ فائنل ورڈ نہیں ہوتا کبھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے زیادہ انفارمیشن آئے اور انفارمیشن آئے تو آپ کہیں کہ کچھ چیزوں کو آپ مرچ کر دیں کچھ چیزوں کو آپ ہو سکتا ہے ختم کر دیں تو یا آپ کے سامنے کوئی اور نئی چیزیں آ جائیں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا ریمبر کہ شروع میں میں نے بات کی تھی کہ یہ this is an iterative process تو یہ کبھی نہ آپ سمجھیے گا کہ آپ نے یہ جین اسپیک اسٹرکچرز آپ نے کر لیے تو اس کے بعد اب دوبارہ یہ جنرلائزیشن یا اسپیشلائزیشن کا کوئی موقع نہیں ہے یا کچھ آپ نہیں کر سکتے یہ بعد میں یہ چل کے اسٹیجز آتے رہیں گے اسی طریقے سے اگر آپ نے شروع میں کچھ آبجیکٹس آپ آئیڈینٹیفائی کرنے سے آپ رہ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب ہم پراپرٹیز اور دوسرے اینگل سے ان کو دیکھیں تو ہمیں کچھ اور آبجیکٹس نظر آئیں کچھ اور آبجیکٹس ہمارے سامنے آئیں اور پھر وہ بھی ہماری لسٹ میں آ جائیں گے تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے اٹریٹولی چلتا رہے گا جینسپیک پیک اسٹرکچرس کے بعد جو دوسرے ٹائپ کا اسٹرکچر ہے وہ ہے whole part structure whole part structure کیا ہیں یہ ہماری وہ ایگریگیشنز اور کمپوزیشنز ہیں جو اس جو مختلف آبجیکٹس دوسرے آبجیکٹس کو کنٹین کریں گے یا ان کی ساتھ کمپوزیشن ہے تو یہ ہول پارٹ اسٹرکچر کی یہ کوڈ کی میتھولوجی میں it is called whole part structure اور دوسریوں میں آج کل دس از کالڈ ایگریگیشن یا کمپوزیشن تو آئیے چلتے ہیں اب ہم دوبارہ سلائڈ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں کون کون سے ہول پارٹ اسٹرکچرز ہیں اور وہ کوڈ کی اسٹریٹجی جو ہم نے پہلے پڑھی تھی اس کو اپلائی کرتے ہوئے ہم we will try to identify these kind of structures تو آئیں چلتے ہیں یہ سلائڈ دیکھتے ہیں یہ ہول پارٹ اسٹرکچر ایک بار ذرا سے اپنی نظر دوڑا لیں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں اس میتھڈالوجی میں کس طریقے سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں what you have to do is you have to identify what are the components of an object. So what you have to do is, you have to you know, sort of look at, you have to see that for each object that you have identified, consider it as a whole and then try to find out its parts. کہ یہ ایک بڑا آبجیکٹ ہے اس کے کون کون سے حصے ہو سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہ ذرا اپنی ریکوائرمنٹ پہ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے یہ اس طرح کے آبجیکٹس ہیں جن کے مختلف حصے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم اسٹور پہ نظر ڈالیں تو ہم نے جس طریقے سے کہا تھا کہ یہ اسٹور کے جو مختلف جو اس میں جو چیزیں کنٹین کی جا سکتی ہیں وہ ہیں کیشیئرس رجسٹرس اینڈ آئٹمس تو اگر آپ اسٹور کو اور ان چیزوں کو ایز ہول پارٹ اسٹرکچر آپ ٹریٹ کریں تو store would have cashiers registers and items یہ تھوڑی سی کنٹروورشل سی بات ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو ایسوسیشن کے ذریعے بھی ماڈل کرنے کی کوشش کریں یا ماڈل کریں میں نے یہ ذکر پہلے بھی کیا تھا from one point of view probably association شاید زیادہ بہتر ہو لیکن یو you نو یہ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے دوسرا جو ہول پارٹ اسٹرکچر جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم رجسٹر کا ذکر کرتے ہیں کیش رجسٹر کا ذکر کرتے ہیں جو ہم نے ٹینجیبل تھنگس کے طور پہ ہم نے جو آبجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے تھے تو ہم کہیں کہ یہ رجسٹر جو ہے اس میں کیش ڈرا اور اس کیش رجسٹر کا حصہ ہے اب جب ہم اس کو زیادہ آگے انالیسس کو آگے لے کے جائیں گے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے کرائٹیریا پہ پوری نہ اتریں جب ہم یہ دیکھیں کہ ان کا پورے سسٹم کے کانٹیکسٹ میں کیا رول ہے کیا یہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گی کیا سروسز کریں گی but at this point time we will have these whole part structures so یہ ہول پارٹ اسٹرکچرز کچھ اس طریقے سے نظر آتے ہیں اسٹور میں رجسٹر کیشیئر اینڈ آئٹم اور رجسٹر میں cash store an other whole part structure that can be identified اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور وہ اگر ہم میتھڈالوجی کو دوبارہ سے غور کریں transaction contains its transaction line items so ہمارے پاس ایک ٹرانزیکشن ہے سیل تو sale will contain its sale line item تو یہ ایک دوسرا ہول پارٹ اسٹرکچر بن گیا یا ایک دوسری سارٹ آف ہائر کی بن گئی ہول پارٹ اسٹرکچر کی تو یہ اس طریقے سے ہمارے سامنے یہ دو مختلف حیرکیز دو مختلف ہول پارٹ اسٹرکچرس کی کامبینیشنس یا ایک سسٹمس ہمارے سامنے نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو انہی چیزوں کو جب ہم بناتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں اکٹھی ہونی شروع ہو جائیں گی اور آگے چل کے ہمارا آبجیکٹ ماڈل کمپلیٹ ہو جائے گا یہ اسی طریقے سے جو سسٹم میں باقی آبجیکٹس ہیں یا باقی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ٹائپس آف آبجیکٹس جو پہلی سٹیج میں ہم سلیکٹ آبجیکٹ کے سلسلے میں ہم کر آئے تھے انہی میں آپ دوبارہ ان پہ نظر دوڑائیں بار بار اس چیز پہ غور کریں اور بار بار اس چیز کو سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ کمپوزیشنز یا ایگریگیشنز اس میں کون کون سی ہو سکتی ہیں یا کوئی آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹس میں کس طریقے سے ڈیوائڈ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جب ہم باقی آگے چل کے اپنا انالیسز اور چیزوں کو دیکھیں گے اس انالیسز کے حصے میں تو یہ چیزیں پھر ہمارے سامنے آ جائیں ہم یہ کام اس وقت دوبارہ کر سکتے ہیں اس وقت ان آبجیکٹس کو دوبارہ توڑ سکتے ہیں یا ان آبجیکٹس کو دوبارہ ڈفرینٹ شیپ اینڈ فارم میں ڈفرینٹ لنکس کے ساتھ ڈفرینٹ ایگریگیشنس کے ساتھ ہم دوبارہ اپنے ڈائگرام میں یا اپنے ماڈل میں لے کے آ سکتے ہیں تو ونس اگین یہ بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایگریگیشن کے حوالے سے یہ فائنل سٹیپ نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کو کچھ اور چیز نہیں ملے گی آپ نے اور ایگریگیشنس نہیں کرنی یا اور آپ کو ہول پارٹ اسٹرکچرز آپ کو اب ملنے کا چانس نہیں ہے یہ ہمیشہ اس چیز کی گنجائش رہتی ہے کہ آپ اگلے اسٹیج میں جب جائیں گے تو اس وقت آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن ملے جس سے آپ کو آسانی ہو کچھ اور اسٹرکچرس آئیڈینٹیفائی کرنے کی اب جو اس کے بعد جو ہمارا سارٹ آف اسٹیپ ہے جس طریقے سے میں نے کہا کہ اس کو اسٹیپس کے طور پہ تو نہیں لینا چاہیے کیونکہ دس از ایکٹیویٹی اور آگے پیچھے ہم چل سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ نے ایک کام کیا اس کے بعد دوسرا کیا اب ہم کہتے ہیں کہ اگلا ہمارا سلسلہ کیا ہے اگلا ہمارا سلسلہ ہے کہ ہم ریسپانسبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں ریمبر کوڈ کی میتھڈالوجی کا جب ہم نے ذکر کیا تھا تو ہم نے چار چیزوں کا ذکر کیا تھا وہ چار چیزیں کون کون سی تھیں وہ چار چیزیں تھیں کہ who I am that is the object identity ہم نے یہ تو آبجیکٹس کو جب ہم نے سلیکٹ کیا اس وقت یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں دوسرا یہ ہے کہ وٹ آئی ڈو کہ میری سروسز کیا کیا ہیں کون سی سروسز میں پرووائڈ کرتا ہوں اور تیسری چیز ہے کہ وٹ آئی نو میرے پاس کون سا ڈیٹا ہے کون سے ڈیٹے کو میں مینج کر رہا ہوں کون سے ایٹریبیوٹس ہیں اس آبجیکٹ میں اور چوتھا یہ ہے ہوم آئی نو کہ کون سے ایسے آبجیکٹس ہیں جو میرے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جن کو میں میسیجز بھیج سکتا ہوں کہ وہ مجھے معلوم ہے ان کے بارے میں کہ یہ آبجیکٹس ہوں گے سسٹم میں تو یہ جو رسپانسبلٹیز کا تعلق ہے یہ اس کا اس چیز سے تعلق ہے کہ میں کون سی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں وہ سروسز کس کو چاہیے وہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے اور اس ایکسپیکٹیشن کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کچھ اور سروسز مجھے پرووائڈ کرنی پڑیں اور وہ سروسز کس طریقے سے ہوں گی وہ اس بیس پہ ہوں گی جو انفارمیشن میں مینٹین کر رہا ہوں تو یہ رسپانسبلٹیز کے حوالے سے ہم ان تینوں چیزوں کو دیکھیں گے that is what I know what I do and who I know ان تینوں کو ہم ایک ہی گو میں باری باری اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے اپنے آبجیکٹ ماڈل کو آگے بڑھائیں گے تو اب چلتے ہیں واپس سلائڈ پہ اور اس چیز کو دیکھتے ہیں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے ہو آئی نو کے حوالے سے آئیے چلتے ہیں ذرا رولز آف تھمس کو ایک بار پھر سے دیکھ لیں وہ جو بیسک گائیڈ لائنس جو کوڈ کی تھیں اسی کو ہم لے کے چلیں گے اور اسی سے یہ چیزیں کچھ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے سو سب سے پہلے جو رول تھا جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ an actor knows about its participants تو اگر ایکٹر کو اپنے پارٹیسپینٹس کا پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایکٹر ہے وہ ایکٹر کون سا ہے ہمارے پاس ایکٹر تھا پرسن اور پارٹیسپینٹ ہمارا پارٹیسپینٹ ہے کیشیئر تو ایکٹر کو اپنے کیشیئر کے بارے میں پتا ہے سو so, ہم اس کے درمیان میں ایک ایسوسیشن اسٹیبلش کر دیں گے دوسرا جو ہے transaction knows about its participants so transaction کون سی ہے جو اپنے پارٹیسپینٹس کے اور ٹرانزیکشن میں پارٹیسپینٹس کون سے ہیں ہمارے کیس میں جو ٹرانزیکشنز جو تھیں ان میں جو مین ٹرانزیکشن ہے وہ ہے سیشن کی transaction session once again remember کہ کیا چیز تھی سیشن تھی وہ انفارمیشن کہ ایک بار جب ایک کیشیئر نے کیش رجسٹر پہ لاگ کیا تو اس پورے پیریڈ کے دوران میں جب تک وہ اس پہ آپریٹ کرتا رہا اس سے لاگ آؤٹ ہونے سے پہلے تک وہ پورا کا ٹائم جو ہے وہ پیریڈ جو ہے وہ سیشن ہے اور اس میں جو کچھ بھی ٹرانزیکشنز اس میں ہوئیں وہ اس سیشن کو مینٹین کرنی ہے تو transaction knows about its participants so participants اس ٹرانزیکشن کے کون سے ہیں ٹرانزیکشن کا پارٹیسپینٹ ہے کیشیئر اور رجسٹر تیسرا رول جو ہے وہ ہے transaction contains its transaction line items transaction line items اور ٹرانزیکشن یہ ہم ریسپانسبلٹیز اسٹیبلش کرنے سے پہلے یہ چیز ہم پہلے بھی ہم دیکھا ہیں سیل اور سیل لائن آئٹم کی بات ہم کر چکے ہیں تو sale contains its sale line item یہ ونس اگین اگر آپ کو یاد ہو میں نے ذکر کیا تھا کوڈ کی میتھڈولوجی کے سلسلے میں کہ کوڈ کی میتھڈالوجی کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ دیر آر گائیڈ لائنس تو اگر آپ کوئی چیز پہلے آپ مس کر جائیں مثلا اگر آپ نے جو ہول پارٹ اسٹرکچر کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت اگر آپ یہ مس کر جاتے ہیں سیل اور سیل لائن آئٹم کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے تو یہاں پر وہ دوبارہ آپ کی نظر میں سامنے آ جانی تھی اور یہ وہی چیز دوبارہ آپ اس کو کر سکتے تھے so this thing comes into picture تو سیل اور سیل لائن آئٹم کے درمیان میں ریلیشن شپ کیا ہے یہ ہول پارٹ کی ریلیشن شپ ہے اگلا جو رول آف تھم ہے وہ یہ ہے transaction knows its sub transaction so اب ٹرانزیکشن کی سب ٹرانزیکشن کون سی ہیں سیشن کی سب ٹرانزیکشن کون سی ہیں سیشن کی سب ٹرانزیکشن وہ ساری ٹرانزیکشنز ہیں جو اس سیشن میں ہوئیں دیٹ از اس سیشن میں جو سیلز ہوئیں سیشن کا اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے سیشن کو تو یہ ان کے درمیان میں سیل اور سیشن کے درمیان میں یہ ریلیشن شپ ہے اسی طریقے سے sale knows about its payments payments بھی ایک ٹرانزیکشنس ہیں اور سیل بھی ٹرانزیکشن ہے ڈیفینیٹلی ان کا آپس میں تعلق ہے تو transaction knows its sub transaction sale کی سب ٹرانزیکشن پیمنٹ بھی ہے جب آپ ایک سیل کرتے ہیں تو اس سیل کے پورے ہونے میں پیمنٹ بھی شامل ہے تو یہ بھی اس کی ریلیشن شپ بیچ میں آپ آئیڈینٹیفائی آپ نے کی اور اس طریقے سے یہ بھی ریلیشن شپ شامل ہو گئی سسٹم میں اب next is the place knows about transaction تو ہمارے سسٹم میں پلیس کون سا ہے اسٹور اور ٹرانزیکشن کون سی ہے جو مین ٹرانزیکشن ہے وہ سیشن ہے تو اسٹور جو ہے وہ سیشن کے بارے میں انفارمیشن مینٹین کرے گا تو سیشن کے بارے میں انفارمیشن اس کے آپ کو ایک لنک آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا اگلا رول جو ہے وہ ہے container knows about its contents تو سیل جب ہم کہہ رہے ہیں اور سیل لائن آئٹم کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہم نے بات پہلے بھی کرتی تھی یہ جو کنٹینر کے پوائنٹ آف ویو سے اور جو کنٹینر آبجیکٹ ہے وہ اسٹور کا کنٹینر آبجیکٹ تھا تو اسٹور میں ہمارے پاس کیا تھا کہ اٹس آئٹمس اینڈ اور یہ ہم یہ یہ پہلے بھی بات یہی کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ونس اگین وہی بات ریٹریٹ میں کر رہا ہوں کہ ایک جگہ سے اگر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھول گئے تو دوسرے اینگل سے دوسری اسٹریٹجی آپ کو اس کی طرف توجہ دلا سکتی ہے اور پھر وہ آپ اس کو دوبارہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں جو بات آپ پیچھے چھوڑ آئے ہوں تو اس طریقے سے یہ اس سے کام آپ کا کافی آسان ہو جاتا ہے ان رولز کو اپلائی کرنے سے سو so, جب آپ ان رولز کو اپلائی کرتے ہیں تو اس سے آپ کے لنکس آپ کے مختلف آبجیکٹس کے درمیان میں اسٹیبلش ہونے شروع ہو جاتے ہیں کچھ جگہ پہ آپ کو ایسوسیشنز آپ کو نظر آئیں کچھ جگہ پہ آپ کو ایگریگیشنز آپ کو نظر آئیں یہ basically these are the links that you will have to establish ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اس وقت آپ کو یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھنا ہوگا جب آپ ان لنکس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ان ریلیشن شپس کی کارڈینلٹی کیا ہے کارڈینلٹی اگر آپ کو یاد ہو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کون سا آبجیکٹ جو ہے وہ کتنے آبجیکٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں فار ایگزامپل ایک سیل جو ہے اس میں کئی سیل لائن آئٹم ہوں گے تو one sale will have one or more sales لائن آئٹم اسی طریقے سے ایک سیشن پہ اگر نظر ڈالیں تو ایک سیشن میں بہت ساری سیلز ہوں گی لیکن یہاں پر کارڈینلٹی تھوڑی سی مختلف ہے وہ مختلف کیوں ہے ایک سیل میں کم از کم ایک سیل لائن آئٹم کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر سیل ہوگی ہی نہیں کوئی اگر آئٹم آیا ہی نہیں تو آپ سیل کیسے بنا سکتے ہیں جبکہ ایک سیشن میں ہو سکتا ہے کہ کیشیئر آیا بیٹھا کوئی کسٹمر ہی نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ پورے پیریڈ میں جس دوران میں وہ دو گھنٹے یا چار گھنٹے یا ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جتنا بھی سیشن وہ ہوا اس میں کوئی سیل ہی نہیں ہوئی تو اس لیے سیشن میں اور سیلز میں جو ریلیشن شپ ہے وہ اس کی کارڈینلٹی زیرو اور مور ہے یعنی کہ ایک سیشن میں زیرو یا اس سے زیادہ سیلز ہو سکتی ہیں تو بہرحال اس کارڈینلٹی کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو اسی طریقے سے جو ہم نے ابھی پہلے جو گفتگو کی جو ہم نے ریلیشن شپس آئیڈینٹیفائی کی اب چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کارڈینلٹی کے ساتھ وہ ایک آبجیکٹ ماڈل کس طرح کی شیپ اینڈ فارم لے رہا ہے تو ایک نظر اس ابھی تک جو ہمارے پاس جو آبجیکٹ ماڈل بنا ہے اس پہ ایک نظر ہم ڈالتے چلتے ہیں آئیے یہ ہے وہ آبجیکٹ ماڈل تو یہ جو ہم نے ریلیشن شپس دیکھی تھیں سیشن کی کیشیئر اور رجسٹر اور سیل کے ساتھ اسٹور کی سیشن کے ساتھ اسٹور میں آپ کی ٹیکس کیٹیگریز ہیں کیشیئر کی کیونکہ ایک پارٹیسپینٹ ہے ایکٹر کا تو پرسن کی کیشیئر کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اسی طریقے سے سیل کی پیمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کی جو سب ٹرانزیکشن تو یہ جو ہمارے پاس جو آٹھ مختلف آبجیکٹ کلاسز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھیں ان کے آپس میں ریلیشن شپ اس طریقے سے ہے اور یہ یو ایم ایل میں اس طریقے سے یہ association with with this cardinality show کی جائے گی اس سے پہلے ذرا ایک نظر پھر سے اس پہ بھی ڈال لیں جو ہم پہلے جو ہول پارٹ ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے تھے کہ اسٹور میں رجسٹر اینڈ آئٹمس اور اور کیش ڈرور سیل سیل میں لائن آئٹم اسی طریقے سے پیمنٹ کی جو ہم نے جینس پیک اسٹرکچر کی ہم نے بات کی تھی تو پیمنٹ کی تین قسمیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ چیک کے ذریعے پیمنٹ اور کیش پیمنٹ اور پرائز کی ایک ڈیرائیو کلاس پروموشنل پرائز تو یہ اب تک ہماری آبجیکٹ uh, جو ماڈل ہے اس کی ابھی تک یہ صورت نکلی ہے یہ جو ابھی جو ہم نے ریلیشن شپس کی بات کی یہ رسپانسبلٹیز کی بات کی یہ پہلا ہمارا اسٹیپ تھا پہلی ہماری اسٹیج تھی جس میں ہم یہ چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہو آئی نو کون سے ایسے آبجیکٹس ہیں who are known to other objects جو آپس میں جن کا تعلق ان اسٹریٹجیز کے حوالے سے ان ڈیزائن پیٹرن جو کوڈ کی میتھڈالوجی میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں ان سے کس طریقے سے ریلیشن شپس یہ نکل سکتی ہیں یہ ریسپانسبلٹیز کی بات جو ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوئی اس میں ابھی اور بہت کچھ آنا ہے ریسپانسبلٹی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اب یہ آپ نے ان کی ریلیشن شپ تو اسٹیبلش کر دی کہ آپ نے کہا اسٹور کی لیٹس سیل کے ساتھ یا سیشن کی سیل کے ساتھ ریلیشن شپ ہے جب سیشن کی سیل کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو اس ریلیشن شپ کا کیا مطلب ہے تو یہ بھی اس رسپانسبلٹی کے زمرے میں آتی ہے کہ اس نے کس نے کس کو کون سی سروس مہیا کرنی ہے اور اس رسپانسبلٹی جب اس کو کسی کو دی گئی ہے یا اس نے لی ہے تو کون سی انفارمیشن اس نے اپنے پاس مینٹین کرنی ہے تاکہ اس سسٹم کا پورے کا کام آگے چل سکے تو آئیے چلتے ہیں اب اس حوالے سے ہم اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری دو تین جو چیزیں جو ہیں رسپانسبلٹیز کے حوالے سے ہی that is what I do and what I know and how I know ان تینوں کو ہم بار بار اٹریٹولی ہم دیکھتے چلیں گے اور ہمارے سامنے یہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی تو آئیں ایک بار پھر سلائڈ پہ چلتے ہیں اور اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ایکٹر کے حوالے سے جن چیزوں کے بارے میں ایکٹر کو عموماً پتہ ہونا چاہیے آپ کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہیں نیم ایڈریس اینڈ فون اس طرح کی کوئی انفارمیشن کانٹیکٹ کی انفارمیشن تو یہ ہمارا ایکٹر یہاں پر پرسن تھا تو we will also put these attributes there that is name address and phone services کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے یہ تو پہلی چیز ہے کہ اس کے پاس انفارمیشن ہے کیا اب پھر وہ اس انفارمیشن کے ساتھ کیا کر سکتا ہے یہ اس کی سروسز میں بات آئے گی ذرا تھوڑی سی دیر میں اس چیز کو سامنے آئے گی اسی طریقے سے پارٹیسپینٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پارٹیسپینٹ میں جو چیز عموماً آپ کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہے اس کا number date and time password authorization level اس طرح کی چیزیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے پارٹیسپینٹ میں بھی نظر آتی ہیں یعنی کہ کیشیئر میں ہمیں کیشیئر کو کوئی آئیڈینٹیفکیشن نمبر آئیڈینٹیفائی اس کو کرنے کے لیے دینا پڑے گا پاسورڈ دینا پڑے گا اس کا کوئی آتھرائزیشن لیول ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کس ٹائپ کا کیشیئر ہے اور کیشیئر کے پاس ایک اور انفارمیشن جو اگر ہم پچھلی ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھیں وہ یہ تھا کہ سیشن کو کیشیئر کے بارے میں پتا ہے اور کیشیئر کو بھی سیشن کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے one to many one to one کی ریلیشن شپ ہے یہ سیشن اور کیشیئر کے درمیان میں ایک کیشیئر ایک وقت میں ایک سیشن میں کام کر رہا ہے اور ایک سیشن میں ایک وقت میں ایک کیشیئر کام کر رہا ہے that is session is defined تو اس حوالے سے جو ایٹریبیوٹس میں اس کا کرنٹ سیشن بھی آ جائے گا اس کے بارے میں انفارمیشن یہ آل دو یہ ایک ہماری ریلیشن شپ سے ہی یہ چیز سامنے آ گئی جو سروسز جو کیشیئر جو پرووائڈ کرے گا وہ سب سے پہلے اگر اس سے پوچھا جائے کہ آر یو آتھرائزڈ تو وہ اس کا ہاں یا نام میں جواب دے گا تو basically that is one service اور دوسرا ہم نے کیشیئر کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی سسٹم میں ریکوائرمنٹ تھی کہ we need to be able to assess the performance of a cashier سی کہ وہ کیسے پرفارم کر رہا ہے تو دس ول بی اے فنکشن اور a service provided by the cashier once again remember کہ اس پورے آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم میں یہ اصول یہ ہے کہ جہاں پر انفارمیشن ہے اسی جگہ پہ اس کا فنکشن بھی ہونا چاہیے تو یہ اسیس پرفارمنس جو ہے یہ کیشیئر کے آبجیکٹ کیشیئر کی کلاس کے بیچ میں یہ فنکشن ہوگا کیونکہ کیشیئر کو اپنے سارے سیشنز اپنے اور اس کے کے تھرو اپنی ساری سیلز بارے میں پتا ہے تو آپ جب کیشیئر کو اسیس کریں گے اس آبجیکٹ میں یہ انفارمیشن ہوگی کہ اس سارے ڈیٹے کو اکٹھا کرو اور اس پہ جو بھی اسسمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپلائی کرو so I mean it is not something کہ آپ اس سے باہر بیٹھ کے یہ کام کریں گے ریمبر کہ آپ سسٹم میں کیشیئر کو ایک اینٹی کے طور پہ ایک ایبسٹریکشن کے طور پہ آپ لے کے آ رہے ہیں this is not really the cashier جسے آپ پوچھیں گے کہ بھائی ہاں تم بتاؤ تم اچھا کام کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے دس از کیشیئر آبجیکٹ آگے جو ہے پلیس پلیس میں جو انفارمیشن جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ اس کا نام اور سروسز جو ہے وہ کیونکہ پلیس میں ہمیں کچھ آئٹمس کے بارے میں انفارمیشن رکھنی پڑے گی کیشیئرس کے بارے میں انفارمیشن رکھنی پڑے گی تو ہم ایک یہ پلیس سے یہ اسٹور سے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ اس میں کون سے آئٹمس ہیں اس میں کون سے کیشیئرس ہیں ادر ٹینجیبل تھنگس جو ہمارے پاس جو مختلف آبجیکٹس تھے یہ ایک ایک کر کے ہم سارے آبجیکٹس کو ہم اسی طریقے سے انالائز کریں گے اسی طریقے سے ہم دیکھتے جائیں گے اور ان کے ایٹریبیوٹس اور سروسز ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس طریقے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک سٹیج پہ آگے نکل جائیں اور اس کے بعد آپ کو احساس ہو کہ اس کا ریلیشن شپ دوسرے سے بن رہا ہے یہاں پر کوئی ایک سروس یہ پرووائڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس سے یہ ایک نیا کنیکشن یہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے دوسرے آبجیکٹ کے ساتھ تو اس سٹیج پہ یہ ساری چیزیں آپ دوبارہ سے سامنے لے آئیں گے اور بیچ میں اس آبجیکٹ ماڈل کو اس طریقے سے آگے بڑھاتے رہیں گے تو یہ ٹینجیبل آئٹمس میں جو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آئٹم ہے آئٹم کے بارے میں I mean what the kind of information that you would maintain once again اگر آپ وہ پرانی اپنی جو ہم نے کوڈ کی میتھڈالوجی میں جو اسٹریٹجی کی بات کی تھی اور پیٹرن کی ہم نے بات کی تھی وہ یہ ہے price of an item number description اب ہمارے سسٹم کے حوالے سے ایک ٹیکس کی انفارمیشن بھی اس آئٹم کے ساتھ اس کے ساتھ لگے گی کسی طریقے سے تو وہ بھی ہم نے اس کو رکھنا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں ہمیں جو یو پی سی جو اس کا تھا جو اس کا یونیفیکیشن کوڈ جو ہے یونیورسل یونیورسل پروڈکٹ کوڈ وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تاکہ یونیکلی اس آئٹم کو وہ آئیڈینٹیفائی اس کے تھرو ہم کر سکیں یہ سروسز کے حوالے سے آپ ذرا اس کو دیکھ لیں جو ہم پرائز کی ہم بات کر رہے ہیں ہمیں اسے چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون سی پرائز کس دن یہ لگے گی ریمبر کہ ہم نے پرائز کے ساتھ اس کی افیکٹو ڈیٹ بھی ہم نے رکھی تھی پھر یہ ہے کہ یہ جب ٹوٹل جب ہو کہ کوانٹٹی اتنی تھی اس کی پرائز اتنی تھی تو سب ٹوٹل وہ اس لائن آئٹم کا ٹوٹل جو ہے وہ بھی آئٹم کا ہی ذمہ داری ہونی چاہیے اس کو وہ اس کو کیلکولیٹ کرنے کی کہ اتنے ہوں تو اس پہ کیا ٹوٹل لگے گا اچھا یہ ذرا تھوڑا سا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مثلاً اگر سیل ہو اور سیل میں آپ نے کچھ اس طرح کی پالیسی آپ نے دی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہ فلاں آئٹم جو ہے اگر آپ چار خریدیں گے تو پانچواں آپ کو فری ملے گا یا آپ دو خریدیں گے تو آپ کو تیسرا فری ملے گا یا اس پرٹیکولر چیز پہ اتنی اس کی ڈسکاؤنٹ ہوگا یہ سیل پہ ہے اس طرح کی ساری چیزیں اب یہ انفارمیشن جو ہے یہ اس آئٹم کے پاس موجود ہے یہ انفارمیشن جو ہے یہ اگر آپ اس آئٹم سے باہر رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جو وہ جو سسٹم جو ہے جس نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے لائن آئٹم کی ٹوٹل کو لائن آئٹم کی کاسٹ کو لائن آئٹم پہ جو سب ٹوٹل جو ہو رہا ہے کہ یہ فلانا آئٹم ہے اس کی اتنی کوانٹٹی ہے اتنے پیسے بن گئے اگر یہ رول جو ہے یہ آئٹم سے آپ باہر رکھیں گے تو وہ سسٹم زیادہ کمپلیکس ہو جائے گا اس کو یہ ساری انفارمیشن خود بھی مینٹین کرنی پڑے گی since this information can be maintained اور it should be maintain by the item so therefore for the item should be made to to calculate this amount کہ یہ اتنی quantity پہ اس کی آپ کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے دی ادر تھنگ از کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آئٹم اس کا دوسری چیزوں سے کیا تعلق ہے کن کن کو اس کو پتہ ہونا چاہیے تو ہم نے اس کو غور سے دیکھیں تو ہم یو پی سی جو ہے اس کا یقیناً آئٹم کے ساتھ تعلق ہے پرائز کا یقیناً آئٹم کے ساتھ تعلق ہے ٹیکس کیٹیگری کا آئٹم کے ساتھ تعلق ہے اور آئٹم کا اپنے سیل لائن آئٹم کے ساتھ تعلق ہے اب یہ سیل لائن آئٹم اور آئٹم میں ذرا تھوڑا سا فرق اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ سیل لائن آئٹم میں کچھ انفارمیشن آئٹم کی ہوتی ہے وہ انفارمیشن کیا ہے اس آئٹم کا نام اس کے بارے میں کچھ اور تھوڑی سی انفارمیشن پھر اس کی کوانٹیٹی اور وغیرہ وغیرہ یہ اس سیل کے حوالے سے یہ ایک پرٹیکولر انفارمیشن ہے جو آپ مینٹین کریں گے لیکن اس کا یقیناً آئٹم کا جب تک کنیکشن اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ وہ سیل لائن آئٹم جب آپ لکھیں گے تو آپ وہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ نہیں کر پائیں گے تو یہ آپس میں ریلیشن شپ ہے اور اسی ریلیشن شپ کو ہم بیسیکلی اپنے آبجیکٹ ماڈل میں ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایڈ کرتے رہیں گے اگر آپ اسی طریقے سے ان کوڈ کی اسٹریٹجیز کو باقی ٹینجیبل آبجیکٹس جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے دیٹ از آپ کا وہ register cash drawer tax category یہ جو تھے ان پہ یہ آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے اس کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ان کی سروسز اور اس کی باری اس کے بارے میں دوسری انفارمیشن جو ہوا نو کے بارے میں انفارمیشن ہے یہ سامنے بڑی آسانی سے آ جائے گی وقت کی کمی کی وجہ سے میں کلاس میں اس کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا یہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں یہ ڈیٹیل میں یہ بات دی گئی ہے لیکن مقصد یہ تھا کہ یہ طریقہ کار کو ذرا بتا دیا جائے اگلی جو ہم چیز کو دیکھیں گے وہ ہے ٹرانزیکشن کے آبجیکٹس ونس اگین ہم اس پروسیس کو ذرا ریپیٹ کریں گے میں دو چار ٹرانزیکشن کو آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ وہ ان اسٹریٹجیز کو اپلائی کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کو جنرلی پھر میں اسی کو آگے بیان کر کے آگے نکل جاؤں گا بڑی تیزی سے اور پھر ہم اس طریقے سے اپنا آبجیکٹ ماڈل پورا کریں گے تو آئے چلتے ہیں ایک بار پھر سے سلائڈ پہ اور ذرا ٹرانزیکشنس کے حوالے سے اس اسٹریٹجیز کو ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں یہ ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو ہمارے پاس جو ٹرانزیکشنس تھیں وہ تھیں sale sale line item return تو ان ٹرانزیکشن کو ذرا دیکھتے ہیں سیشن بھی ایک ٹرانزیکشن تھی ذرا ان کو دیکھتے ہیں ذرا ان کو غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں کیا ایٹریبیوٹس ہیں اور ونس اگین جو بیسک جو چیز ہے اگر اسٹریٹجی کو اپلائی کریں تو جو بیسک ایٹریبیوٹ جو ہر ٹرانزیکشن میں آپ کو نظر آنا چاہیے اور عموماً ہوتا ہے وہ ہے اس کی ٹرانزیکشن کا ڈیٹ اینڈ ٹائم اور ٹرانزیکشن کی یونیک آئیڈینٹیفیکیشن سو دیٹ بعد میں آپ اس کو کسی طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں تو ڈیٹ اینڈ ٹائم کی انفارمیشن وہاں پر آئے گی اس کے ایٹریبیوٹس میں سیل کی حوالے سے جو سروس جو ہے وہ ہمیں calculate subtotal calculate total calculate discount calculate tax اور اس طرح کی انفارمیشن جو ہے یہ ہمیں چاہیے ہوگی ٹرانزیکشن سیل کی ٹرانزیکشن کی اور سیل جیسا کہ ہم آلریڈی دیکھا ہی ہیں کہ سیل ہی نو سیل کو اپنے سیشن کا پتہ ہونا چاہیے ایک سب ٹرانزیکشن کو اپنی یو نو سپر ٹرانزیکشن کا پتہ ہونا چاہیے تو سیشن کے اندر جتنی سیلز ہوئی ہیں سیل کو اپنے سیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے سیل کو اپنی سب ٹرانزیکشن کا پتہ ہونا چاہیے that is sale should know about payments تو اسی طریقے سے سیل کو سیل لائن آئٹمس کا پتہ ہونا چاہیے تو یہ ریلیشن شپس ہم آلریڈی اسٹیبلش بھی کر آئے ہیں اور دوبارہ سے اس کو ری انفورس کر رہے ہیں کہ واقعی یہ ریلیشن شپ ہے تو اگر کسی وجہ سے آپ نے مس کر دی ہو تو یہاں پر دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طریقے سے سیل لائن آئٹم میں اگر ہم دیکھیں اس کو تو اس میں ہمیں جو چیزیں کرنی پڑیں گی date and time quantity tax status جو سروسز ہیں کیلکولیٹ سب ٹوٹل اب کیلکولیٹ سب ٹوٹل جو تھا ایک سیل کا بھی ایک فنکشن ہے ایک سروس ہے اور یہ سیل لائن آئٹم کی بھی سروس ہے سیل لائن آئٹم کے حوالے سے میں آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ اس کو بھی اپنی سب ٹوٹل کے حوالے سے اس کو اس کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے ہوگا یہ کہ سیل جو ہے وہ اپنے سیل لائن آئٹم کو کہے گی کہ اپنا سب ٹوٹل کیلکولیٹ کرو اور اپنا سب ٹوٹل کیلکولیٹ کر کے مجھے اس کا رزلٹ دو تو وہ بعد میں سارے سیلز لائن آئٹمس کا سب ٹوٹل ایڈ کر کے تو وہ ٹوٹل ہمیں جو ہے پوری سیل کا ٹوٹل وہ مل جائے گا تو یہ ذرا ڈیٹیل میں آگے چل کے جب ہم اس کے ڈائنامک بہیویئر کے بارے میں بات کریں گے تو یہ چیز وہاں پر بڑی واضح ہو کے سامنے آئے گی اس وقت میں صرف اس کی طرف اشارہ کر دینا کافی سمجھتا ہوں so sale line item should know about the item and should know about the sale so یہ ریلیشن شپ بھی ہم پہلے اسٹیبلش کرائے ہیں اسی طریقے سے سیل نائن آئٹم کے بارے میں ذرا تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو سیل لائن آئٹم میں دو طرح کے لائن آئٹمس ہو سکتے ہیں کیونکہ دو طرح کی سیلس کی ہم نے بات کی تھی وہ دو طرح کی سیلس کون سی تھی وہ ایک تو تھی ریگولر سیل اور دوسری تھی ریٹرنس اب سوال یہ ہے کیا یہ ریٹرن جو ہے is it just a negative transaction اس چیز کے بارے میں اس وقت بھی ہم نے سوال کیا تھا اور دوبارہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سوال اگر جب بھی آپ کو کوئی شک پڑے کسی چیز کے بارے میں تو اس طرح کے سوال کو دہرا لیں تاکہ وہ چیز واضح ہو جائے تو جب ریٹرن کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو آپ کو شاید یہ چیز سامنے آئے گی کہ ریٹرن میں اگر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چیز ریکارڈ کرنا چاہیں کہ ریٹرن کرنے کا ریزن کیا ہے اب جب کوئی چیز خریدتا ہے تو آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی یہ تم نے کیوں خریدی ہے لیکن جب کوئی چیز واپس کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اس انفارمیشن کو ریکارڈ کرنا چاہیں آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ کس دن یہ سیل ہوئی تھی چیز اور واپس کس دن آ رہی ہے کتنے عرصے کے بعد آ رہی ہے پھر آپ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جب آپ نے جب یہ چیز بیچی تھی اس وقت اس کی کیا پرائز تھی جب یہ چیز واپس آئی ہے اس وقت کیا پرائز ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن کو مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے and that is why you know اگر اس اینالیس سے آپ گزریں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ شاید یہ جو ریٹرن جو ہے it's different than a regular sale یہ دونوں چیزوں میں ڈفرینس ہونے کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئے گی آپ کے کہ یہ ایک جو سیل لائن آئٹم ہے اس کی ہی ایک دوسری قسم ہے ریٹرن لائن آئٹم جس میں ذرا تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو ایکسٹرا مینٹین کرنی پڑے گی تو جب ہم قسم کی بات کی تو اس کا مطلب ہے یہ کہ یہ ہم نے یہاں پر ایک اور جین اسپیک اسٹرکچر آئیڈینٹیفائی کر لیا اور اس وجہ سے ایک سیل لائن آئٹم کی ایک اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ریٹرن لائن آئٹم کے طور پہ بھی سامنے آئے گی اب آئیے چلتے ہیں یہ اسپیک اسٹرکچر کے حوالے سے ہی ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور ٹرانزیکشن کے ابھی ہم اس گفتگو کو ہم نے ختم نہیں کیا اس میں جو ہم نے ٹرانزیکشن کی بات کی تھی ہم نے پیمنٹ کی بات کی تھی ہم نے تین طرح کی پیمنٹ کی بات کی تھی اب وہ تین طرح کی پیمنٹس کون سی ہیں وہ ہمارے پاس ہے کیش پیمنٹ چیک کے ذریعے پیمنٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ آئیے چلتے ہیں ذرا ان کو ذرا تھوڑا سا اور اینالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کس طرح کی انفارمیشن ہمیں مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے گی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو کولیپس کر دیں اگر انفارمیشن کوئی ایکسٹرا ہم نہیں رکھ رہے دوسروں میں یا اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اگر ہمیں کوئی کامنالٹی ایسی نظر آتی ہے کہ کچھ میں کامنالٹی ہے کوئی چیزیں ایسی ہیں جو دو میں کامن ہیں اور تیسرے میں نہیں ہیں تو ایک اور کلاس اس کی بن سکتی ہے تو یہ اس طریقے سے یہ جب ہم اس کو انالیس کی فیز سے گزریں گے تو جو بھی صورت حال سامنے آئے گی ہم اس کے مطابق اپنا ماڈل چینج کر دیں گے تو آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر سے سلائڈ پہ اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے یہ انفارمیشن کون سی ہے اور یہ کیسے اس کو ماڈل میں چینج کیسے کرے گی سو پیمنٹ کے حوالے سے جس طریقے سے میں نے کہا کہ we have types of payments so for each type of payment we try to understand کہ ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے سو so, سب سے پہلے ہر پیمنٹ جو ہے اس کو جو اماؤنٹ پیڈ جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی کہ اماؤنٹ کتنا تھا جو ایک جو چیک آبجیکٹ جو ہے جو ایسا آبجیکٹ ایسی پیمنٹ جو ہے جو چیک کے ذریعے آپ ریسیو کریں گے اس میں جو انفارمیشن رکھنے کی ضرورت پڑے گی وہ ہے بینک کی انفارمیشن اکاؤنٹ نمبر کی انفارمیشن جو اماؤنٹ جتنا اس چیک پہ لکھا گیا اس کی انفارمیشن اور آتھرائزیشن کوڈ کی انفارمیشن اچھا اب یہ ذرا تھوڑا سا اماؤنٹ جو اس پہ رکھا گیا اس کی انفارمیشن اور یہ جو پہلے جو ہم نے پیمنٹ کی جنرل میں اماؤنٹ کے بارے میں بات کی تھی اس کے بارے میں انفارمیشن یہ کیا یہ دو مختلف اماؤنٹس ہیں یہ اس چیز کو ذرا سوچیں تو شاید یہ چیز سامنے آئے بظاہر دیکھنے میں یہ ایک ہی اماؤنٹ آپ کو نظر آئے گا کہ جی ایک ٹوٹل بنا سو روپئے تو چیک پہ وہ اماؤنٹ لکھ دیا گیا لیکن شاید یہ بھی ممکن ہو اگر آپ کے سسٹم میں اس چیز کی گنجائش ہو اور ہم یہاں پر یہ سمشن لے رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ اگر سو روپیہ ٹوٹل بنا ہے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پچاس روپئے کیش کی صورت میں پیمنٹ کر دی گئی اور پچاس روپے چیک کے ذریعے پیمنٹ کر دی گئی تو اس طریقے سے ایک ہی پیمنٹ جو ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تو یہ اس وجہ سے جو اماؤنٹ جو چیک پہ لکھا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹل جو پیمنٹ ہے اس کے اماؤنٹ کے برابر نہ ہو اس سے فرق ہو پھر اس کا مطلب یہ ہے تیسری چیز جو آپ کو چیک کے بارے میں انفارمیشن مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ اس چیک کی پیمنٹ کو آتھرائز کس نے کیا ریمبر کہ یہ آتھرائزڈ قسم کی ہماری ایک طرح کی پیمنٹ ہے جس کو اگر ہم ایکسپٹ کریں گے تو somebody will have to authorize somebody will have to کہ یس یہ ان صاحب سے یا ان صاحبہ سے ہم چیک کے ذریعے پیمنٹ لے سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کیس میں آپ ریفیوز کرتے ہیں تو وہ ایک آتھرائزیشن کی ضرورت ہوگی آپ کو آئیے چلتے ہیں اب ذرا کریڈٹ کارڈ کی طرف نظر ڈالتے ہیں اب کریڈٹ کارڈ میں کیا انفارمیشن آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے گی کارڈ ٹائپ یہ ویزا ہے ماسٹر کارڈ ہے کہ کسی اور طرح کا کارڈ ہے لیٹ سے کہ امیریکن ایکسپریس ہو سکتا ہے کوئی بھی بے شمار طرح کے ڈفرینٹ کریڈٹ کارڈ ہیں کارڈ کا نمبر کیا ہے آبویسلی یہ انفارمیشن آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے گی یہ کارڈ کب تک ویلڈ ہے اس کی ایکسپائریشن ڈیٹ کیا ہے یہ انفارمیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اینڈ ونس اگین اس میں آتھرائزیشن جو ہے وہ کس نے کی اس کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کی اور یقیناً اماؤنٹ تو بہرحال رہے گا ہی کہ اس کارڈ کے ذریعے جو پیمنٹ کی گئی اس کا اماؤنٹ کیا تھا تو اگر آپ یہ کارڈ کی پیمنٹ اور چیک کی پیمنٹ کو ذرا ایک نظر اس پہ دوڑائیں تو دیر آر سرٹن کامنیلٹیز وہ کامنالٹیز کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ اماؤنٹ کتنا پے کیا گیا چیک کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اور دوسری کامنالٹی ہے کہ اس کو آتھرائز کس نے کیا جو کیش کے کیس میں وہ چیز سامنے نہیں آئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کریڈٹ کارڈ اور چیک کے صورت میں جب آپ پیمنٹ ریسیو uh, کریں گے سسٹم میں تو یہ ایک ہم اسے ایک نئی کلاس ہم بنا سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ authorized payment different type of payment there are two further subcategories جو ایک چیک کے ذریعے اور دوسرا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سو so بیسکلی ہم نے اگر ہم نے وہ شروع میں جو ہائرارکی بنائی تھی پیمنٹ کی تین قسمیں ہم نے کی تھیں دیٹ از پیمنٹ کی پہلی قسم کیش uh, پیمنٹ دوسری چیک کے ذریعے پیمنٹ تیسری کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ تو اگر ہم اس ہائرارکی کو ذرا نظر دوڑائیں تو وہ چھ قسمیں تو وہی ہیں لیکن ہائرارکی تھوڑی سی ہماری بدل گئی بیچ میں پیمنٹ کے نیچے دو سب کلاسز آ گئیں آتھرائز پیمنٹ اور کیش کی پیمنٹ اور آتھرائز پیمنٹ کی فردر دو سب کلاسز آ گئیں چیک کی پیمنٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ سو so, اس طریقے سے آپ نے اپنے حیرکی میں تھوڑی سی چینج کر دی اور کچھ کمپونیٹس کچھ پارٹ اس سارے سلسلے کا اس کو آپ نے کامن جو تھا چیک اور کریڈٹ کارڈ میں اس کو اکٹھا کر کے ایک نئی کلاس بنا دی اور اس سے آپ کی ری یوزیبلٹی بڑھ جائے گی اسی طریقے سے ہم یہ ٹرانزیکشنز کو اگر باقی ٹرانزیکشنز جو ہماری رہ گئی ہیں خاص طور پہ جو سیشن کی ٹرانزیکشن ہے اس پہ ہم یہ رول اپلائی کریں یہ اسٹریٹجیز اپلائی کریں یہ گائیڈ لائنز اپلائی کریں تو ان کے بارے میں جو ایٹریبیوٹس eh, اور باقی جو انفارمیشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے بڑی آسانی سے آ جائے گی اور بڑی آسانی سے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں یہ دی گئی ہے بس یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے جس طریقے سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جب آپ اس انالیسس سے گزر رہے ہیں جب آپ یہ انالیسس کر رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی نئی انفارمیشن آئے ایسی کوئی چیز سامنے آئے جس سے آپ کا آبجیکٹ ماڈل چینج ہو جائے تو اگر آبجیکٹ ماڈل چینج ہوتا ہے جو آپ نے پہلے کچھ جو آپ نے کنسیو کیا ہے جس طریقے سے آپ نے اس کو پریزنٹ کیا ہے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی چینج آتی ہے تو اس سے ڈریے نہیں بلکہ یہ ایک اچھی بات ہے یہ ایک ایوولوشن کی نشانی ہے اسی طریقے سے چینج آتی ہے ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے شروع میں پہلے اسے ماڈل کیا ہو تو آپ کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ کافی نہ ہو اب زیادہ انفارمیشن جب آپ کے پاس آئے گی تو آپ اس سے زیادہ بہتر آپ اس سے ڈسیزن کر سکتے ہیں اور اپنا ماڈل جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے یہ ان سارے اسٹیپس سے آپ چلتے رہیں گے تو یہ آپ کے ماڈل ایوالو ہوتا جائے گا اور آپ کا ایک بہتر ماڈل کی صورت میں سامنے آتا جائے گا تو اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے ذرا چلتے ہیں سلائڈ پہ دیکھتے ہیں جو ہم یہ سارے جو ایکٹیویٹی ہم نے کی تھی اس میں مختلف جو ہم نے چیزیں اکٹھی کی تھیں مختلف آئیڈینٹیفائی کیے تھے مختلف ان کے ریلیشن شپس مختلف لنکس وہ ہول پارٹ اسٹرکچرس وہ ہیرکی وہ جینسپیک پیک اسٹرکچرس یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جب ہم اس کو ایک اکٹھا ایک جگہ پہ کرتے ہیں تو کیا صورت سامنے آتی ہے اور وہی صورت ہمارا آبجیکٹ ماڈل ہوگی چلیے سلائیڈ پہ ایک نظر دیکھتے ہیں جلدی سے اس سلائڈ پہ یہ جو سامنے آپ کو مختلف آبجیکٹس مختلف ان کے درمیان میں ریلیشن شپس جو نظر آ رہی ہیں یہ ایکچولی یہ کچھ اس میں نئی چیز کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے یہ انالیسس کے دوران میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلے ایک گھنٹے میں جو ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں جو کچھ چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی جو سٹرکچرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے اب وہ سارے کے سارے ان لائنز کو ان ایگریگیشنس کو ان ریلیشن شپس کو ان ہائرکیز کو ہم نے یہاں پر ایک جگہ اکٹھا کر کے ڈرا کر دیا ہے اور یہ ہمارے سسٹم کا ایک آبجیکٹ ماڈل ایک یونیفائڈ آبجیکٹ ماڈل یہ سامنے ہمارے نظر آ رہا ہے یہ آبجیکٹ ماڈل بار پھر سے ذرا ذہن میں رہے کہ یہ ہم نے یو ایم ایل نوٹیشن میں یہ آبجیکٹ ماڈل بنایا ہے کوئی اور آپ کی نوٹیشن ہوتی ہے تو شاید آبجیکٹ ماڈل کی تھوڑی سی ریپرزنٹیشن تھوڑی سی پریزنٹیشن تھوڑی سی اس کی لک اینڈ فیل چینج ہو جاتی ہے لیکن بیسک مقصد جو ہے وہ اس کا ایسے ہی رہے گا کون سی کلاس کس کلاس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے کون سی کلاس کس کلاس میں ایگریگیٹیڈ ہے اور کون سی کلاسز جو ہیں وہ ان کی ریلیشن شپ یہ ایک کی ایک جرنلائزیشن اسپیشلائزیشن کی ریلیشن شپ ہے بیس کلاسز کون سی ہیں ڈیرائیو کلاسز کون سی ہیں تو یہ ایک یونیفائڈ پکچر ہے اس آبجیکٹ ماڈل کی تو اس طریقے سے دیکھا کہ ہم نے یہ اسٹیبلش ریسپانسبلٹیز کا یہ پروسیس ختم کیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آبجیکٹ ماڈل ختم ہو گیا یہ جو چیز جو ہے آئی مین یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے آپ کو شاید کسی پہلے اسٹیج پہ آپ کو واپس جانا پڑے لیکن یہ نا ایک بار پھر سے میں آپ کو بس یہ بات یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے یہ کوڈ کی میتھڈالوجی اگر آپ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں اس میں آبجیکٹ ماڈل کی آئیڈینٹیفیکیشن میں تو یہ اس سے آپ آسانی سے کر سکتے تو اسی کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر یہاں پر ختم کروں گا میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی بار انشاءاللہ پھر ملیں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ